ح قطدہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیبان کی حدیث کے ہم مانا روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اٹھتر